تو اے انسان اس کے بعد بھی تو جزا کے دن کو کیوں جھٹلاتا ہے کیا اللہ سب فیصلہ کرنے والوں سے بہتر فیصلہ کرنے والا نہیں ہے